پھر ہرن مستانہ ہے دل دیوانہ پھر ہرنار مستانہ ہے دل دیوانہ پھر نی مستانہ پھر نار مستانہ پھر نار مستانہ ہے دل دیوانہ علائق پر پھر ضرب گورندانہ ہر نار مستانہ ہاں جی دل دی بانا ہر نار مستانہ ہاں جی دل دیوانہ تیر علائق پر سر گورنانہ ٹیر آلہ ہے پر سرگ ہو رہا پھر اش ہو پھر چاک پھر عشق ہوش ہو پھر چاپ گرے ہو سحرنورتی کا دورا کوئی افسانہ شہرتی کا دورا کوئی افسانہ سہرا نوتی کے معنی ہاں اللہ کی محبت میں جنگل جنگل پھرنا پھر اشک بدام پھر چاش گرے باہو پھر اشک بنا ہو پھر چاک گرے ہو پھر صحرا نورتی کا دوہرا کوئی افسانہ پھر صحرا نورتی کا دورا کوئی افسانہ کیوں رش گلستان خاموشی ویرانہ کیوں رش کے گلستان ہے خاموشی ویرانہ صحرا کی طرف شایا پھر ہے رخ دیوانہ صحرا کی طرف شایا پھر ہے رخ دیوانہ کیوں رش کے گلستان ہے خاموشی ویرانہ تیرا کی طرف سایا دیوان رو رو کے کوئی مجنو زندہ میں کہہ رہا تھا رو رو کے کوئی مجنو زندہ میں کہہ رہا تھا یا رب میرا ویرانہ یا رب میرا ویرانہ یا رب میرا یا رب میرا ویرانہ رو رو کے کوئی مجنو زندہ میں کہہ رہا تھا یا رو رو کے کوئی مجنو زندہ میں کہہ رہا تھا یا رب میرا یا رب میرا ویران یا رب میرا ویرانا یا رب میرا ویرانا گر نارے اے دل دیوانا جب تیر آلائش پر پھر در گور انسانا دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی برزانہ دست جنو کی طاقت ہے کوئی برزانہ زندان علائق سے وہ بھاگا ہے مدیوانہ زندان علائق سے بھاگا ہے وہ دس جنوں کی پاک دیکھے کوئی جان علائق سے بھاگا ہے وہ جان علائق سے بھاگا ہے وہ بدیوانہ دس کی کتاب دیکھے کوئی فلانا دانی سے بھاگا ہے وہ دیوان فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں جائے اگر میرے دل تجھ کو کوئی مستانہ جائے اگر دل تجھ کو کوئی مستانہ فلدان کی تو بدلے جیوان کی میں مل جائے اگر دل تجھ کو کوئی مستانہ مل جائے اگر دل تجھ کو کوئی مستانہ دل دیوانا دیر علائق پر پھر سر گور دور بی سے کب تک رہے گا دل محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل آنکھ پر دے ایک بار دلے رانا آنکھ پر دے ایک بار دلے رانا محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا واخر محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا واخر نفس پر تو کر دے ایک بار ملے رانا نفس پر تو کر دے ایک بار ملے رانا حضرت والا رحمت اللہ علیہ ارشاد کروا دیتے ہیں کہ جب بال سفید ہو جائے سمجھ لو کہ کھیتی پک گئی اب کٹائی کا وقت آ گیا ہے یعنی کہ اب اپنے رب اپنے محبوب حقیقی سے ملنے کا وقت آ گیا ہے تو اب اب تو ہم فصل کو چھوڑ دیں اب تو ہم آخرت کی تیاری کر لیں آخرت کی فکر کر لیں اپنی فائل کو جلدی جلدی درست کر لیں کسی کا دینا دلانا ہو اس کو دے دلا دیں اور کوئی نمازیں ہمارے ذمے قضا ہوں ان نمازوں کو ادا کر دیں کوئی ریل روزے ہمارے ذمے قضا ہوں ان کو ادا کر دیں اور اللہ کی یاد میں زیادہ وقت لگائیں اللہ کی یاد میں زیادہ وقت لگائیں محبوب حقیقی سے کب تک رہے محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل نفس پر تو کر دے ایک بار دل رانا نفس پر تو کر دے ایک بار دل رانا گر اہل دل کی صحبت پا جائے کوئی حق پر گر اہل دل کی صحبت آ جائے کوئی حق آفر کے تم سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ گر اہل دل کی صحبت آ جائے کوئی حق پر گر اہل دل کی صحبت آ جائے کوئی سر وہ خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ وہ خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ گرنا رئے مستانہ دل دیوانا پھر ہر نار مستانہ پھر نار مستانہ مستانہ ہے دل دیوانا پھر نار مستانہ ہے دل دیوانہ زنجیر علائق سے بھاگا ہے رہ دیوانہ علائق پر پھر لڑ گو علائق پر پھر درد رو رو کے کوئی مجنو زندہ میں کہہ رہا تھا رو رو کے کوئی مجنو زندہ میں کہہ رہا تھا یا رب میرا ویرانہ یا رب میرا ویرانہ یا رب میرا جی یا رب میرا ہیرانہ ہر نار مستانہ دل دیوانہ گنجی نیا سرگور معارف ربانی سفر نامہ یونین ہمارے مرشد محبوب میں حضرت والا اللہ علیہ کا و پر مبنی مجموعہ ہے یہ یونین کے سفر کا حضرت والا فرما رہے ہمارے یہاں سمندر کے کنارے رئیسوں کی ایک بستی ہے وہاں ایک سیٹ صاحب نے کہا کہ مجھے نماز روزے کی کیا ضرورت ہے سات کچھ تک کھانے کے لیے بینک میں پیسہ ہے میں تو ساری زندگی پلاؤ قورمہ کھاؤں گا ان کے پیٹ میں کینسر ہو گیا سب غذا پت ہو گئی جو کا دو تولا پانی چوبیس گھنٹے میں ڈاکٹروں کے بورڈ نے تجویز کیا وہ بھی پیٹ پھاڑ کر نلکی کے ذریعے نتیجہ یہ ہوا کہ چھ مہینے کے بعد مر گئے البتہ مرتے وقت علماء کو بلا کر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ میں نے بہت گستاخی کی ہے خیر اللہ کی فرمائے مگر میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کو ناراض کر کے رزق نہ کماؤ اللہ کو ناراض نہ کرو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر لڑکیوں کو ملازم نہ رکھا تو ہماری بکری کم ہو جائے گی میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے پیٹ پر پتھر نہیں بندے ہوئے ہیں صحابہ کے پیٹوں پر پتھر بندے ہوئے تھے بٹلی چوز کر جہاد کرتے تھے ایک دادا نے کسی صحابی سے پوچھا کہ سنا ہے آپ گٹلی چوس کر جہاد کرتے تھے گٹلی سے کیا ملتا تھا صحابی نے فرمایا کہ جب وہ گٹلی بھی ختم ہو گئی تب پتا چلا کہ اس گٹلی سے کیا ملتا تھا ایک مرتبہ صحابہ نے شدت بھوک میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے پیٹوں پر دو دو پتھر بندے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیٹ پر تین پتھر بندے ہوئے آج اس زمانے میں کسی کے پیٹ پر پتھر نہیں بنتے صرف بڑا آدمی بننے کا شوق ہے ورنہ کھانے کو بہت ہے ضروریات سے بھی زیادہ ہے اس لیے میں درد دل سے کہتا ہوں کہ اپنی دکانوں میں کسی عورت کو مت رکھیے صرف مردوں کو رکھیے زیادہ سے زیادہ بکری کم ہو جائے گی سیلنگ اور ڈیلنگ کچھ کم ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈیل ڈال بھی کم ہو جائے ہو سکتا ہے کہ انڈا مرغا کم ملے لیکن اللہ کو راضی ہوگا یہ کیا معمولی نعمت ہے اس کے علاوہ رس میں برکت ہوگی آپ سکون سے رہیں گے سکون سے جیئیں گے سلامتی آزاد سے رہیں گے سلامتی ایمان سے رہیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ راضی رہے گا اب آپ فیصلہ کر لیں کہ اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے رزق کو حاصل کرنا اور بڑا آدمی بننا فائدے مند ہے کہ اللہ کو راضی رکھنا فائدے مند ہے اور اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے آج جن لوگوں کے داریاں ہیں اور جن لوگوں نے بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں ممکن ہے کہ وہ تو بچ جائیں لیکن یہ ہمارے نوجوان بچے جن کی دکانوں پر کرسچن لڑکیاں سیلنگ کر رہی ہیں کل ان کا دین ایمان سب ضائع ہو جائے گا بخاری شریف کی حدیث ہے زین العین نظر نامحرم عورتوں پر نظر ڈالنا آنکھوں کا ذنا ہے حرام ان کا ذنا جب ہمارے بچے ہر وقت کرسچن لڑکیوں کو دیکھیں گے تو ان کا ایمان سلامت رہے گا بتائیے کیا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جس بات سے اللہ ناراض ہوں اس سے روزی بڑھائی جائے اگر ہمت سے کام لیں تو فاقے کی نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ شاء آپ گوشت روٹی کھائیں گے جب اللہ کا وعدہ ہے کہ تقوی کی برکت سے اللہ ایسی جگہ سے رس دے گا جہاں سے متقی کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا اور اللہ اس کے ہر کام کو آسان فرما دے گا تو ہم کو مومن ہونے کی حیثیت سے اللہ سے کیا توقع رکھنی چاہیے کہ اگر ہم عورتوں کو ملازم نہیں رکھیں گے حرام طریقے سے روزی نہیں بڑھائیں گے تو بھوکوں مر جائیں گے اگر ایسا خیال ہے تو ہم لوگ سوچیں کہ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے ہمارا ایمان آج یہ ہے ہمارا ایمان آج یہ ہے کہ ہم نافرمانی کی راہوں سے روزی بڑھا رہے ہیں کہ صاحب اگر ہم لڑکیوں کو نہیں رکھیں گے تو بکری اور سیل کم ہو جائے گی لہذا لڑکیاں نوجوان ہوں حسین ہوں نمکین ہوں خوبصورت ہوں تاکہ ان کی نظارے بازی کے لیے زیادہ گاہک آئے لہذا دعوت زنا دی جا رہی ہے اگر کسی سیٹ نے اس نیت سے نمکین لڑکیوں کو رکھا کہ ان سے سیل زیادہ ہو جائے گی تو نعوذ باللہ رزق کو آنکھوں کے ذنا کی دعوت دے کر حاصل کیا دوستوں دنیا میں چند دن رہنا ہے آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے ایک تابعی سے کسی نے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے تو فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے لہذا خود فیصلہ کر لو مان لو کہ پچاس سال خوب مال ملائی اڑا لیا لیکن جب قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم نے کرسچن لڑکیوں کو نوکر رکھ کر اپنی اولاد کو کیوں ضائع کیا یہ گناہ میں مبتلا تھے تو کیا جواب دو گے آپل سے سوچو کہ اللہ پناہ میں رکھے یہ نوجوان کل جنا میں مبتلا ہو سکتے ہیں ہر وقت نامحرموں کے ساتھ رہنے سے کب تک بچیں گے پیٹرول پمپوں پر لکھا رہتا ہے یہاں سگریٹ پینا منع ہے اور عربی میں لکھا ہوتا ہے ممنوع تفریح اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ اپنے ایمان کے پیٹرول پمپ کے ساتھ کرسچن لڑکیوں کی آگ کو رکھا ہوا ہے کہ ایمان کا پیٹرول پمپ کسی وقت بھی دھماکے سے اڑ جائے اب جو دیندار ہیں ہیں داڑھی رکھے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہیں گول ٹوپی لگائے ہوئے ہیں وہ بھی لڑکیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اس ماحول کو دیکھیے بکرے ماں کب تک خیر بنائے گی قربانی کے زمانے میں بکرے کی ماں لاکھ روئے کہ میرے بیٹے کی قربانی نہ ہو لیکن ایک نہ ایک دن کوئی خرید کا ذبح کر دے گا ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو رکھنا ان کو قربانی کا بکرا بنانا ہے لہذا جتنا ہو سکے اتنا تو اللہ سے ڈرو جب یہ آیت نازل ہوئی یا منحق اے ایمان والو اتنا ڈرو کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دو میرے شہر نے فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے پر صحابہ میں کوہرام مچ گیا اور وہ رونے لگے کہ اے اللہ ہم آپ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں اللہ کو رحم آ گیا اور دوسری آیت نازل ہوئی فتق اللہ مستفا تم سے جتنا ہو سکے اتنا ڈرو اب دیکھ لو کہ یہ استطاعت ہے کہ نہیں روزانہ بریانی چھوڑ کر ہم گوشت روٹی پر راضی ہو سکتے ہیں یا نہیں کچھ کم کما سکتے ہیں یا نہیں یقیناً ہم یہ استطاعت ہے چاہے تو اس پر عمل کر سکتے ہیں بیس ہزار فرینک کماتے ہو تو پندرہ ہزار پر راضی ہو جاؤ نقصان میں نہیں رہو گے دل میں اللہ کے قرب کی وہ سلطنت حاصل ہوگی کہ بادشاہوں کے تخت و تاج نگاہوں سے گر جائیں گے مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا دامن فخر میں میرے پنہا ہے تاجے قیصری در رہے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کی کیا زبردست تشریح حامی فرمائی حضرت فرماتے تھے کہ کبھی اس شعر کی یہ تشریح میں دل میں نہیں آئی کہ حضرت حضرت نے فرمایا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ دامن فخر میں میرے پنہا ہے تاج پیسے سے استعمال ہوتا ہے جیسے حضرت فرما رہے کہ میرے دامن میں ایسی دولت موجود ہے جو تاج قیصری کے برابر ہے وہ چھپی ہوئی ہے مگر حضرت نے فرمایا کہ اس کی صحیح تشریح یہ ہے کہ دامن فخر میں میرے میرے اللہ والوں کے دامن میں تاج قیصری بھی پنہا ہے گم ہے یعنی اتنا بے حقیقت ہو گیا ان کے دامن میں تاج قیصری جو بہت قیمتی چیز ہے وہ بھی ایسا بے حقیقت ہو گیا کہ اللہ کے ذرہ درد و غم کے آگے ساری کائنات کی کوئی حقیقت نہیں تو تاج قیصری بھی اللہ والوں کے اہل فخر کے دامن میں فقیروں کے دامن میں یعنی اہل اللہ کے دامن میں روپوش ہو گیا گم ہو گیا یعنی اس اتنا بے حقیقت ہو گیا کہ گویا کہ وہ ہے ہی نہیں اللہ کے درد و غم کی دولت اتنی زبردست نعمت ہے اتنی زبردست دولت ہے دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری ذرے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں آج میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری صحت عزت مال اور رزق کی برکت ہماری زندگی اور موت میدان محشر میں ہمارا فیصلہ اور جنت اور دولت سب اللہ کے قبضے میں ہے تو ایسے صاحب قدرت مالک کو ناراض کرنے والا کیا احمد بے وقوف اور پاگل نہیں ہے کہ مالک کو ناراض کر کے روزی بڑھا رہا ہے اللہ ہم کو اپنی ایسی دیوانگی ایسا عشق عطا فرمائے کہ اڑا دیتا ہوں اب بھی تار تارے ہست بھوت ازبر اڑا دیتا ہوں اب بھی تار تارے ہست بھوت ازبر لباس تقوا میں بھی اور یعنی نہیں جائے اللہ ایسا ایمان و یقین ہم سب کو عطا فرمائے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو لیکن اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہم ایسی دنیا پر لات مار دیں جو اللہ کو خوش رکھتا ہے اللہ اس کو خوش رکھتا ہے اور جو اللہ کو ناراض رکھتا ہے سمجھ لو اس کی خیر نہیں ہے اس کو کہیں بھی کہیں خیر نہیں ملے گی یہ شخص ایئر کنڈیشنوں میں خود کشی کرے گا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا نظر ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا نافرمانی کے نافرمانی کر کے گناہ کر کے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے تو سارے جہان میں دو مصیبت سارے جہان میں وہ مصیبت ہی مصیبت پاتا ہے اللہ بکر اللہ قلو دلوں کا اطمینان اللہ ہی کی یاد پر موقوف ہے یہاں بمانی کے ہے یعنی کہ جو ذکر میں غف ہو جاتا ہے یعنی سر سے پیر تک کسی عضو سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اللہ اس کے دل کو وہ چین اور سکون عطا فرماتا ہے وہ اطمینان عطا فرماتا ہے اور وہ خوشیاں دکھاتا ہے کہ سارے عالم کے بادشاہوں کو بھی اس کے دل کی خوشی کا تصور نہیں ہو سکتا آسمان پر اللہ جس کے قلب کو خوش رکھنے کا فیصلہ کرے زمین پر اس کے قلب کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے سلاطین بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے بس آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے کسی قسم کا دنیاوی فائدہ نہ اٹھائیے چاہے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے چاہے ایک جوڑا کپڑے میں زندگی گزارنا پڑے آپ عزم کر کے دیکھیے لیکن نہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑیں گے نہ لباس میں پیون لگیں گے اللہ کا وعدہ ہے جو اپنے ہر کام میں آسانی جو جو اپنے ہر کام میں آسانی اور رشت واسعہ چاہتا ہے وہ تقوا اختیار کر لے جو شخص اختیار کرے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اللہ اس کا ہر کام آسان فرمائیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں اس کو جہاں سے اس کو رہنوں گمان بھی نہ ہوگا تقوا کے علاوہ ایسی پکی تجارت کوئی اور نہیں ہے جس کی ذمہ داری خود اللہ نے دی ہے بیان کے بعد رہتے والا خانقاہ میں اپنے حجرے میں تشریف لے گئے چند خاص احباب بھی ساتھ حجرے میں آ گئے اس وقت فرمایا کہ اللہ کے مقبول بندوں کی جوتیاں اٹھانے کا انعام شاہ الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کا صدقہ آج دیکھ رہا ہوں کہ آج حق میں نے پیش کر دیا کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے علماء کے کانوں میں بات ڈال دی کہ کرسچن لڑکیوں کو یا مسلمان لڑکیوں ہی یا لڑکیاں ہی کیوں نہ ہو کوئی صورت ان کے ملازم رکھنے کے جواز کی نہیں ہے مردوں کو ملازم رکھو چاہے آمدنی کم ہو جائے میں نے پاکستان میں بڑے بڑے مسٹروں سے کہا کہ اپنی بیٹیوں کو جو ایئر ہاسٹس بناتے ہیں یہ بڑی بےغیرتی کی بات ہے ہوائی جہاز کے مسافروں کے سامنے عمدہ لباس میں مٹک مٹک کر چل رہی ہے کہ حضور چائے گے شرم نہیں آتی کوئی شریف آدمی نامحرم مردوں کی خدمت اپنی بیٹیوں کے ذریعے برداشت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ معاف تو وہ مسٹر کہنے لگے کہ صاحب اس طرح سے اقتصادی حالات درست ہو جاتے ہیں پانچ ہزار میرا داماد کماتا ہے پانچ ہزار میری بیٹی کماتی ہے دس ہزار ہو جاتے ہیں جس سے گھر میں شاندار صوفے میز کرسیاں اور کار آ جاتی آج کل کے معاشرے میں ایک مقام حاصل ہو جاتا ہے میں نے کہا کہ لڑکیوں کا نوکری کرنا بہت بڑا ظلم ہے پانچ ہزار جو آپ کی بیٹی کماتی ہے اگر کسی کا بیٹا کماتا تو اس کے ماں باپ اور بچوں کی پرورش کا ذریعہ بن جاتا اس لڑکی کو نوکری دینے سے ایک گھر امیر تر ہو گیا اور دوسرا گھر غریب تر اور فاقے سے دو چار ہو گیا دیکھو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کیسی فراست اور یہ اقتصادی حالت بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے کہ ایک گھر ضرورت سے بھی زیادہ عائش کر رہا ہے اور دوسرا ضروریات زندگی سے بھی محروم ہو گیا یہ ہمقار زمانہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی نوکری سے اقتصادی حالت بہتر ہو جاتی ہے ذرا سوچیے کہ جس کا شوہر اور اس کی بیوی دونوں نوکری پا گئے تو وہ گھر امیر تر ہو گیا لیکن جس گھر کے مرد کو اس لڑکی کی وجہ سے فیل کر دیا اور اس نوکری سے محروم کر دیا گیا اس کے گھر اس کے بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پاتے ہو رہے ہیں ان پر ظلم ہوا یا نہیں اس لیے لڑکیوں کا نوکری کرنا اقتصادی نا انصافی اور بدحالی کا ذریعہ واہ واہ اللہ تعالیٰ مدد نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ربنا تقبل پب نا تب نک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ